الباب الرابع والعشرون ومئة باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها چیتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت کا بیان عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ریشم اور چیتے کی کھال پر مت سوار ہونا یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داود وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابی الملیح عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه ابو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح وفي رواية الترمذي عن جلود السباع ان تفترش حضرت ابو ملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے اسے ابو داود ترمزی اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ترمزی کی روایت میں ہے درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا